حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ستتر